نمبر چونتیس حجر اسود گواہی دے گا عن سعید ابن جبیر قال سمعت ابن عباس رضی اللہ عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من يستلمه بحق حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن حجر اسود اس حال میں آئے گا کہ اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا اس دن وہ ہر اس شخص کے بارے میں گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ اس کا استعلام کیا ہوگا